جی، رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی کے بارے میں کچھ بتایا جائے گا تاکہ جب تدوین فکر کا عنوان شروع ہو تو آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ ہم جب امام اعظم کا نام لیتے ہیں تو ہم کس کا نام لے رہے ہوتے ہیں کچھ ان کی ایک پکچر آپ کے ذہن میں پہلے سے ہو تو پھر ان کی بات کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہوگا ان کی ولادت اسی ہجری میں ہوئی اور ان کی وفات ایک سو پچاس ہجری میں ہوئی ایک سو بیس ہجری میں ان کے استاد حماد وفات پا گئے اور ان کے بعد انہیں باضابطہ طور پر اپنے استاد کی مسنت نصیب ہو گئی اور ایک سو بیس ہجری وہ سال ہے کہ جس میں ابھی دنیا کے اندر چند صحابہ زندہ موجود تھے تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے ان کو مسند ارشاد اس وقت عطا فرمائی جب تک اس زمین کے اوپر نبی علیہ السلاط اسلام کے صحبت پانے والے حضرات میں سے کچھ نہ کچھ مقدس نقوص موجود تھے ان کا شجر نظر ان کے پوتے اسماعیل رحمت اللہ علیہ یوں بیان کرتے ہیں کہ اسماعیل بن حماد بن نعمان یہ نعمان بن ثابت امام اعظم علیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے ان کے والد کا نام ثابت تھا اور اپنا نام نعمان تھا ان کے بیٹے کا نام انہوں نے حماد رکھنا اپنے استاد کے نام پر اپنے استاد سے چونکہ انہیں بہت محبت تھی اور استاد ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اپنے بیٹے سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے تو اسماعیل بن حماد بن نعمان بن ثابت بن نعمان ان کے پھر دادا کا نام بھی نعمان تھا بن المرزمان ثابت کے والد نعمان یہ جو بزرگ تھے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت پائی تھی یوں سمجھیے کہ امام اعظم منیف رحمۃ اللہ علیہ کے دادا ان کا نام بھی نعمان تھا انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت پائی ان کی صحبت پائی اور ایک مرتبہ ان سے اپنے لیے دعا کروائی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دعا کی اس دعا کا یہ نتیجہ تھا کہ اللہ نے ان کو ایک پوتا عطا کیا جس کا نام انہوں نے اپنے نام پر نعمان رکھا فارسی ان نسل لوگ تھے اور آزاد لوگ تھے اسماعیل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں واللہ ما وقع علینا اللہ کی قسم ہمارے اوپر کبھی بھی غلامی نہیں آئی یعنی یہ آزاد لوگ تھے چونکہ بعد کے کچھ مخالفین نے ان پر یہ الزام بھی لگایا کہ جی یہ تو غلام تھے گو کے غلام ہونا کوئی عیب کی بات نہیں اس لیے کہ امت مسلمہ کو اگر دیکھا جائے تو بڑے بڑے محدثین اور بڑے بڑے مفسرین وہ سب کے سب ایسے تھے جو کسی دور میں غلام گزرے تاہم اعتراض کرنے والوں کو تو کوئی نہ کوئی نقطہ چاہیے تو اصول کی بات اس میں یہ ہے کہ ہم کسی باہر کے مرخ کی بات کیوں سنیں جب کہ گھر کا بندہ گواہی دے رہا ہے جتنا خاندان کو گھر کا بندہ جانتا ہے اتنا کوئی باہر کا آدمی تو نہیں جانتا تو ہمارے نزدیک ان کے پوتے کی یہ شہادت سب سے زیادہ اہم ہے کہ وہ کہتے ہیں واللہ ما وقع علینا اللہ کی قسم ہم پر کبھی بھی غلامی نہیں آئی تو یہ آزاد نسل کے لوگ تھے دوسرا مولد مدفن پیدا کہاں ہوئے اور مدفون کہاں ہوئے پیدائش کوفہ میں ہوئی اور وفات بغداد میں ہوئی کوفہ کے بارے میں آپ کو چند باتیں بتائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک اسلام کی چھاونی بنانے کا ارادہ کیا جو جگہ انہیں زیادہ موزوں نظر آئی اس کا نام کوفہ تھا تو وہاں پر آپ نے پوری پلاننگ کے ساتھ ایک شہر کو آباد کروایا حتیٰ کہ یہ بھی بتایا کہ سادات کے گھرانے کہاں ہوں گے اہل علم و فضل جو حضرات ہوں گے علماء ان کے گھر کہاں ہوں گے جو فوجی ہوں گے ان کی کالونی کہاں ہوگی جو دوسرے عوام الناس ہوں گے ان کے گھر کہاں ہوں گے حاکم وقت کا گھر کہاں ہوگا جیسے کوئی شہر کو پلان کر کے آباد کرتا ہے یہ وہ شہر تھا جسے عہد فاروقی میں سترہ ہجری میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق فاروقلانو کے حکم پر آباد کیا گیا اس کے ارد گرد یعنی شہر کی جو باؤنڈریز تھی اس پر پرائے عرب بسائے گئے یعنی وہ عرب جو بڑی فصیح ہی اپنی زبان بولتے تھے ان ائے عرب کو باؤنڈری پر بسایا پھر حضرت عمار ابن یاسر کو امیر اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو معلم بنا کر بھیجا یہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ حضرت عمار لانو کو امیر بنا کے بھیجا اور حضرت عبداللہ ابن مسعود لانو کو معلم بنا کر بھیجا تو ان کی محنت کی وجہ سے اس شہر میں چار حضرات علماء اور محدثین پیدا ہوئے ایک شہر کے اندر یعنی علماء تو بہت زیادہ ہوں گے لیکن وہ حضرات جو محدثین سمجھے جاتے تھے اس رتبہ کے جو لوگ تھے وہ اس شہر میں چار ہزار پیدا ہوئے جناک حضرت علی کرم اللہ وجہ جب کوفہ آئے تو فرمایا اللہ تعالی ابن مسعود کا بھلا کرے انہوں نے بستی کو علم سے بھر دیا اب سیدنا علی کرم اللہ وجہ کا یہ فرما دینا کہ اللہ ابن مسعود کا بھلا کرے کہ انہوں نے بستی کو علم سے بھر دیا یعنی یوں سمجھیے کہ اس بستی کا ہر ہر بندہ جو تھا وہ علم کی دولت سے مالا مال ہو چکا یہ پہلا دور ہے اس شہر کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کوفہ کا کوئی شخص مسئلہ پوچھتا تو فرماتے کیا تمہارے پاس سعید بن جبیر موجود نہ تھے یہ تابعی ہیں اور ایسے تابعی کہ جن کا فتوا صحابہ کے دور میں چلتا تھا یعنی تینتیس حضرات ایسے تھے اس شہر کے کہ صحابہ کرام کی موجودگی میں لوگ جن سے فتوا پوچھنے کے لیے آیا کرتے تھے ان کا علمی کمالات کا یہ آنا تو جب ان سے کوئی مسئلہ پوچھتا اور پتہ چلتا کہ یہ کوفہ کا ہے تو فرماتے بھائی تم مجھ سے مسئلہ پوچھنے آئے ہو کیا تمہارے پاس شہید ابن جبیر بہت نہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب المغازی شعبی کے متعلق فرماتے یہ شعبی رحمت اللہ علیہ ایک امام گزرے ہیں محدث گزرے ہیں ان کا ٹیسٹ تھا جنگوں کے حالات کو جاننا اور انہوں نے غزوات کے بارے میں اتنی تفصیلات معلوم کر لی کہ ان کا نام ہی صاحب المغازی پڑ گیا تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے متعلق فرماتے تھے کہ میں نبی علیہ السلاط اسلام کے ساتھ جنگوں میں شریک تھا مگر علم ان کو زیادہ ہے حضرت ابن عمر جو امام المحدثین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ گو میں نبی اسلام کے ساتھ غزوات میں شریک رہا لیکن ان غزوات کی تفصیل شوبی صاحب المغازی کو مجھ سے بھی زیادہ ہے ابراہیم ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ اپنے وقت میں اہل کوفہ کے وہ عالم تھے جو اہل بسرا اہل شام اور اہل حجاز میں سب سے افضل سمجھے گئے یعنی جب یہ تھے اپنے وقت کے بڑے محدث اور عالم تو ان کے زمانے میں ان جیسا کوئی دوسرا عالم نہیں سمجھا جاتا تھا چنانچہ اہل شام اہل بسرا اور اہل حجاز سب کے علماء میں سے ابراہیم نقعی رحمۃ اللہ علیہ علم میں سب سے زیادہ بلند سمجھے جاتے تھے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو نبی اسلام کی زبان مبارک سے فرمایا گیا عالم بالحلال والحرام کہ وہ حرام اور حلال کے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے اس لیے تو ان کو یمن میں نبی علیہ اسلام نے قادی بنا کر بھیجا تھا انہوں نے اپنے شاگرد بن میمون کو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے علم حاصل کرنے کوفہ بھیجا یعنی وہ خود بھی نبی علیہ السلاط اسلام کی مبارک زندگی میں ان کے ہاتھوں قاضی بن کر تشریف لے گئے لیکن انہوں نے اپنے شاگرد امر بن محمون کو کوفہ بھیجا کہ جاؤ مزید دین کا علم حاصل کرنے کے لیے تمہیں وہاں جانا ہوگا مصر میں آنے والے صحابہ کی تعداد بقول امام علامہ سیوتی رحمۃ اللہ علیہ تین سو ہے یعنی وہ صحابہ جو مصر تشریف لے گئے اور وہاں جا کر پسے ان کی تعداد علامہ سیوتی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کتنی ہے تین سو جبکہ کوفہ میں پندرہ سو صحابہ مقیم رہے جن میں سے ستر بدری صحابہ تھے کتنے صحابہ مقیم رہے پندرہ سو جن میں سے ستر صحابہ بدری صحابہ تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد القما کے پاس بعض صحابہ کرام مسائل ضیاف کرنے آیا کرتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاضی شریح کے متعلق فرمایا اٹھو اور فیصلہ کرو تم اہل عرب میں سب سے بڑے قاضی ہو یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی علمیت پر اتنا اعتماد تھا کہ آپ نے انہیں فرمایا کہ اٹھو اور تم فیصلے کرو کہ اہل عرب میں تم سب سے زیادہ علم والے ہو سب سے بڑے قاضی ہو چنانچہ جی، صحابہ کرام کی موجودگی میں یہاں کے تینتیس حضرات ارباب فتوا سمجھے جاتے تھے صاحب فتوا مفتی سمجھے جاتے تھے اس دور میں تو یہ پہلا دور تھا اور ایک محدث کہتے ہیں انس ابن سیری سیرین سے نقل کرتے ہیں کہ کوفہ میں چار سو کو کہا اور چار ہزار محدثین تھے چار سو کو کہا اور چار حضرات چار ہزار محدثین تھے عفان ابن مسلم نے چار ماہ قیام کیا اور پچاس ہزار حدیثیں مسلمہ کی روایت تھی چاہتے تو ایک لاکھ تعداد ہو سکتی تھی صرف چار ماہ کے اندر انہوں نے پچاس ہزار وہ حدیثیں جن پر مہر تھی محدثین کی پچاس ہزار حدیثوں کی روایت ایک ہی شہر سے مل گئی فرماتے اگر میں چاہتا تو پچاس ہزار کی بجائے ایک لاکھ بھی ہو سکتی تھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں شمار نہیں کر سکتا کہ حدیث حاصل کرنے کے لیے کتنی بار گوفا گیا ہوں اتنی بار جانا پڑا اتنی بار سفر کیا کہ فرماتے ہیں میں شمار ہی نہیں کر سکتا کہ مجھے حدیث کی روایت لینے کے لیے کتنی مرتبہ کوفہ جانا پڑا اور امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے فکر کے ہر باب میں اہل کوفہ کا مذہب نقل کیا ہے مقصد اس ساری تفصیل بتانے کا کیا تھا کہ یہ اہل علم حضرات کا مسکن تھا چنانچہ نتیجہ یہ نکالا کہ مدینہ محبت وہی تھا تو کوفہ مسکن و محدثین بنا تو یہ بیک گراؤنڈ اس لیے دیا کہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ کس ماحول میں امام اعظم منیف رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھ کھولی اپنا بچپن لڑکپن گزارا اور کہاں بیٹھ کر پھر جوانی میں اللہ نے ان کو مسند ارشاد عطا ہاں جی حلیہ و اخلاق خطیب بغدادی ابو نعیم سے روایت کرتے نقل کرتے ہیں امام منیف رحمۃ اللہ علیہ خوشرو خوش لباس خوش مجلس کریم النف شیری گفتار قادر الکلام تھے یعنی چہرہ بھی خوبصورت تھا لباس بھی صاف ستھرا پہنا کرتے تھے خوش مجلس بھی تھے کیا مطلب کہ ان کی محفل مجلس میں جب کوئی آدمی بیٹھتا تو جہاں علمی نکات بیان فرماتے تھے وہاں بس اوقات ایسے معرف اور ایسی باتیں کرتے کہ محفل والوں کا دل مو لیتے تھے تو لوگ ان کی محفل میں بیٹھنا پسند کرتے تھے یہ اس لیے بتایا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بہت ہی زیادہ سنجیدہ ہوتے ہیں کہ دوسروں کو بیٹھنے سے ذرا وحشت سی آتی ہے ان کی طبیعت ایسی نہیں تھی ایسی تھی کہ جن کے پاس لوگ بیٹھنا پسند کرتے تھے کریم النفس تھے سبحان اللہ شیریں گفتار تھے اور قادر الکلام سے قادر الکلام کہتے ہیں کہ جسے اپنی بات کرنے کا سلیقہ آتا ہو جو اپنے جذبات کو الفاظ کا لباس پہنا سکتا ہو ایسے تھے جو کوئی دلیل دینا چاہے تو اسے پتا ہو کہ میں نے کیسے دیا خوشبو استعمال اس قدر استعمال کرتے کہ نقل و حرکت کا اندازہ خوشبو سے ہو جاتا تھا یہ امام اعظم علی رحمۃ اللہ علیہ کی اتباع سنت تھی کہ نبی علیہ السلاط اسلام بھی خوشبو کو پسند فرماتے تھے اور آپ کے جسم اطہر سے تو ویسے ہی خوشبو آیا کرتی تھی تو امام اعظم علی فرحمۃ اللہ علیہ اتنی خوشبو استعمال فرماتے کہ جب جاتے آتے تھے تو لوگوں کو نقل حرکت کا اندازہ خوشبو سے ہو جاتا تھا اس کے بعد چوتھا عنوان اس میں رکھا طبقہ امام اعظم یعنی امام اعظم کس طبقہ کے وقت موجود تھے دنیا میں طبقہ کون سا تھا کون سا وقت تھا صحابہ کا تھا تابعین تابعین کا کا تھا تھا تبا کون سا تھا چنانچہ مورخ ابن خلقان کے مطابق امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے چار صحابہ کو دیکھا ہے کوفہ میں انس ابن مالک کو دیکھا اور عبداللہ ابن ابی اوفا کو دیکھا مدینہ میں سال بن سعد السعدی کو دیکھا اور مکہ مکرمہ میں ابو تفیل عامر بن واسلہ کو دیکھا یہ سب سے آخر میں وفات پانے والے صحابی ہیں کہ صحابہ کی جماعت میں سب سے آخر میں وفات ان کی ہوئی پکی بات یہ ہے اب اس میں کئی لوگوں نے اعتراضات کرنے شروع کیے کہ جی انہوں نے صحابہ کا زمانہ نہیں پایا کسی صحابی کو نہیں دیکھا تو اس میں جو پکی اور ٹھوس بات ہے نا وہ یہ ہے کہ رویت سے انکار نہیں اور روایت پر اصرار نہیں کرنا چاہیے یعنی صحابہ کرام کو دیکھا اس کو کہتے ہیں ان کی رویت نصیب ہوئی اس سے تو کوئی انکار کر نہیں سکتا کہ دیکھا انہوں نے ہاں انہوں نے روایت نہیں کی اس پر ہم اصرار نہیں کرتے حالانکہ بعض کتب میں ان کی وہ روایات بھی نقل ہیں مگر مدد مقصد یہ کہ امام یازم رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی روایت کرنے کی بجائے اس کے الفاظ کو آگے پہنچانے کی بجائے اس کے معانی کو آگے پہنچانے کا کام اپنے لیا تھا تو اس لیے یہ فن جدا تھا یہ ایک ٹیکنالوجی ہی دوسری تھی اس لیے انہوں نے حدیث کی روایت زیادہ نہیں کی تحصیل علم امام ظفر رحمت اللہ علیہ ظفر بن بدیل بھی آتے ہیں امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگردوں میں سے تھے اور یہ بہت ہی زیادہ صاحب عقل تھے بہت ہی زیادہ صاحب عقل تھے ہر بات کو اس طرح بھی میک نکالتے تھے کہ اپنے وقت میں ان سے زیادہ عقل والا آدمی کوئی نہیں سمجھا گیا ان کو کہا کرتے تھے کہ یہ استمبا اور عقل کے ماہر ہیں وہ فرماتے ہیں کہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ پہلے علم کلام میں شور آفاق بن گئے تو امام اعظم علی رحمۃ اللہ علیہ کو پہلے علم کلام میں دلچسپی ہوئی چنانچہ وہ ایک استاد سے ان کی خدمت میں جاتے ہیں حتیٰ کہ انہوں نے علم کلام کو اچھی طرح حاصل کیا اور اس پر عبور پا لیا لیکن ایک مرتبہ ان کے پاس ایک مسئلہ پیش ہوا کسی باندی کے بارے میں اور ان کو اس مسئلے کا پتہ نہیں تھا اس کے لیے کسی فقی کے پاس جانا پڑا تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ وہ علم حاصل کرنے کا فائدہ ہی کیا کہ جس سے کہ مجھے مسائل کا جواب ہی نہیں آتا چنانچہ یہ وقت تھا کہ آپ متوجہ ہوئے اور آپ حماد رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں آئے اور وہاں سے آپ نے فکر کا علم حاصل کرنا شروع کیا ایک باندی کی طلاق کے مسئلہ نے حماد ابن ابی سلیمان کے درس میں پہنچا دیا حماد نے دس سال خاص توجہ سے پڑھایا اور بیٹے سے بھی زیادہ ان سے محبت کی ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ سنایا فرماتے کے ایک بزرگ تھے ان کے ہاں اللہ اللہ سیکھنے والے سالکین آتے رہتے تھے ایک مرتبہ ان کے بیٹے نے ان کے صاحبزادے نے کسی سالک کے ساتھ ترشروئی دکھائی سختی دکھائی تو انہوں نے بلایا اور بلا کر اسے ڈانٹا اور فرمانے لگے کہ دیکھو تم میرے پیشاب کی اولاد ہو اور یہ میرے سینے کی اولاد ہے تو ہمارے اطلاف اپنے شاگردوں کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبوب رکھا کرتے چھٹا ماخذ علم علم انہوں نے کہاں کہاں سے حاصل کیا خطیب بغدادی کی روایت ہے کہ امیر العمین ابو جعفر نے امام صاحب سے پوچھا آپ نے کن صحابہ کا علم حاصل کیا فرمایا عمر بن خطاب علی ابن ابی طالب عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن عباس اور ان کے شاگردوں کا تو وہ کہنے لگا کہ پھر تو آپ نے کوئی علم پیچھے رہنے ہی نہیں دیا امام اعظم رحمت اللہ علیہ محدثین کی نظر میں ابو داود شریف کا نام آپ سنتے رہتے ہیں حدیث کی کتاب ہے امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ابو علیفہ پر رحم کرے اپنے زمانہ کے امام تھے یہ کسی عام آدمی کی بات نہیں کس کی بات ہے ایک محدث کی بات ہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جو فقیر بھی تھے اور محدث بھی تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دونوں نعمتیں دی تھی جب تذکرہ کرتے تو وہ پورے شوق سے رو پڑتے اور ان کے لیے دعائیں کرتے اتنی محبت تھی کہ جب ان کا تذکرہ کرتے تھے تو آنکھوں میں سے آنسو آ جایا کرتے تھے علی ابن مدینی یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں جرحا و تعدیل کے امام ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو ان سے اتنی محبت تھی اتنی محبت تھی کہ ایک مرتبہ کسی نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ کی زندگی کی تمنا کیا ہے فرمان لگے بس ایک مجلس ہو جس میں علی بن مدینی ہو اور میں بیٹھا سن رہا ہوں اپنے استاد کی صحبت اور مجلس میں بیٹھنا یہ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کی زندگی کی آرزو ہوا کرتی تھی تو وہ فرماتے ہیں کہ امام صاحب سے سفیان سوری رحمۃ اللہ علیہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ حماد بن زید وکیل عباد جعفر بن اون نے روایت کی ان حضرات نے بعض احادیث ان سے روایت کی ہیں اور کہنے والے کون امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں بن معین یہ بھی ان کے استاد ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا امام صاحب سکھا ہیں سکھا کا مطلب ہوتا ہے مضبوط کہ پکے بندے ہیں ان پر کوئی کسی قسم کا تو انہوں نے اس کے جواب میں کہا دو بار فرمایا ہاں فقہ ہے اور فقہ ہے مضبوط ہیں اور مضبوط ہیں یہ تھا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن ان کے اخلاق اور ان کے علم کے حاصل کرنے کے بارے میں آٹھواں عنوان یہ ہے حنفی کے امتیازی اصول امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو فقہ مدون فرمائی جس کی تدوین کی اس میں انہوں نے ایک اصول رکھا کہ وہ جہاں احادیث کو دیکھتے وہاں لازمی ان کی نظر قرآن پاک پر پڑا کرتی تھی تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مسائل میں ایک خاص بات یہ ہے کہ اس کی تائید میں آپ کو کوئی نہ کوئی حدیث بھی ملے گی اور کوئی نہ کوئی قرآن پاک کی آیت بھی ملے گی یہ بات صرف ہنسی کے اندر ہے اور دوسرے کو کہا انہوں نے بالکل اچھے مسائل جو ہیں وہ اخذ کیے مگر اس کی دلیل میں یا ان کے پاس قرآن پاک کی آیات ہوں گی یا احادیث ہوں گی یا چند مسائل ایسے ہیں کہ جن میں آیات اور احادیث دونوں ہوں گی سب مسائل میں ایسا نہیں ہے جبکہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مسائل عام طور پر ایسے ہیں کہ ان میں تائید کے طور پر آپ کو حدیث بھی ملے گی اور قرآن پاک کی آیت بھی ملے گی تو ان کی نظر پہلے ماخذ علم پر ضرور رہا کرتی تھی دوسری بات کہ کچھ احادیث وہ ہیں جو نبی علیہ السلاط اسلام سے صحابہ کی ایک جماعت نے سنی اور ان کو آگے انہوں نے روایت کیا تو وہ خبریں مشہورہ کہلاتی ہیں مشہور بات کچھ ایسی ہیں کہ جو ایک جماعت نے سنی اور ایک جماعت کو آگے سنائی وہ حدیث متواترہ کہلاتی ہیں کچھ ایسی احادیث ہیں کہ جو نبی علیہ السلام سے کسی ایک صحابی نے سنی اور انہوں نے کسی ایک بندے کو بتائی اور اس کے ذریعے سے وہ آگے پہنچی یعنی اس کا راوی کون بنا ایک بندہ بنا صحابی نے آگے تابعی کو بتایا اور تابعی نے آگے پھر اس کو نقل کیا اب چونکہ یہ اکیلا بندہ ہے اس لیے اس حدیث کو کیا کہیں گے خبر واحد وہ حدیث جس کو ایک بندہ درمیان میں ہو روایت کرنے والا اس کے دور میں کوئی دوسرا بندہ نہیں سب کے پاس اسی سے یہ بات پہنچی اب جب خبر واحد آئے تو صاف ظاہر ہے کہ اس کی تصدیق تو نہیں ہو سکتی کہیں سے کہ کوئی دوسرا روایت کرنے والا ہی نہیں تو ایسی خبر میں امام صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس باب کی دوسری احادیث سے اس کا موازنہ کرتے تھے کیا اس طرح کا مضمون کسی دوسری حدیث میں آ چکا یا نہیں آ چکا اگر دوسری احادیث سے اس کا مضمون مل جاتا تو وہ خبر واحد کو بھی قبول فرما لیتے اور اگر نہ ملتا اور قرآن پاک کے بیان میں بھی اس کا کہیں مطلب محسوس نہ ہوتا نظر نہ آتا تو مطابقت ہوتی تو عمل کرتے ورنہ شاد قرار دیتے اور اس پر عمل نہ کرتے تھے اس پر پھر بعد کے لوگوں نے بڑے اعتراض کیوں جی وہ تو حدیث کو نہیں مانتے تھے اب بھائی حدیث کو نہیں مانتے تھے تو کس حدیث کو نہیں مانتے تھے وہ حدیث جس کی روایت ایک بندے نے کی اور اس روایت کا مضمون نہ کہیں احادیث میں ملتا ہے اور نہ کہیں قرآن پاک میں ملتا ہے تو اب جو فقی ہوگا وہ پھر اس کو تو بنیاد ہی نہ بنائے گا دین کے مسائل کی تو اس لیے اگر ان کو اس جیسا مضمون قرآن پاک میں مل جاتا یا احادیث میں مل جاتا تو پھر تو وہ اس کے مطابق عمل کر لیتے تھے اس کو قبول کر لیتے تھے اور اگر کہیں بھی اس کے مطابق مضمون نہ ملتا تو وہ فرماتے کہ یہ شاد ہے شاد کہتے ہیں کوئی ایک بات اور اس کو شاد بنا کر پھر اس پر وہ عمل نہیں فرماتے ہیں دوسرا ان یہ ان کے سارے اصول نہیں ہیں یہ ان کے امتیازی اصول ہیں جس میں کہ وہ دوسروں سے ممتاز ہیں اور واقعی یہ احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ وہ بات جس کی روایت کرنے والا فقط ایک آدمی ہے اور پھر اس کا مضمون نہ کہیں دوسری احادیث میں ملتا ہے نہ قرآن پاک میں ملتا ہے اس کو تو فقی بنیاد ہی بنا سکتا حنفیہ اصول کو جزیات کی خاطر ترک نہیں کرتے تھے یعنی جب قرآن و حدیث سے ایک فکر کا اصول سامنے آ جاتا کہ یہ اصول ہے اور اس اصول کی آگے تفصیلات ہوتی اور کوئی جزی ایسی آ جاتی کہ جو اس اصول سے ٹکراتی تو وہ اس جزی کی پرواہ نہیں کرتے تھے اصول کو لیا کرتے تھے جزیات کی خاطر اصولوں کو تو ترک نہیں نہ کیا جا سکتا مثال کے طور پر نبی نے اسلام کی اب یہ نیچے چند مثالیں دی ہیں نبی السلاط اسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ جب آدمی قضائے حاجت کے لیے بیٹھے تو نہ قبلے کی طرف اپنا رخ کرے چہرہ کرے اور نہ پشت کرے یہ ادب کی وجہ سے ہے تو احادیث میں اس کی تلقین بھی فرمائی آپ کا اپنا عمل مبارک بھی تھا صحابہ کا عمل بھی یہی تھا اتنا صحابہ کرام اس کا اہتمام فرماتے تھے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک علاقے کو فتح کیا کفار کا علاقہ تھا اور وہاں کے بیت الخلاء وہ ہمارے اللہ کی طرف پر بنے ہوئے تھے تو فرماتے ہیں کہ مجبوری کی وجہ سے ہمیں اس بیت الخلاء میں فراغت کے لیے جانا پڑتا تو ہم اس میں اپنا رخ بدل کے بیٹھتے یعنی اس کا رخ اگر یوں بنا ہوا ہے تو ہم اس کے اوپر رخ بدل کے بیٹھتے مگر اس پر بھی استغفار کرتے کہ ہم نے اس بیت الخلاء کو استعمال ہی کیوں کیا جس کا رخ ادھر بنا ہوا تھا کتنا اہتمام فرماتے تھے اس کا کہ اپنا رخ گو اس طرف نہیں مگر کیونکہ بیت الخلاء کا رخ ادھر ہے اس پر بھی ہم استغفار کرتے اب اصول ایک سامنے آ گیا کہ نبی علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کے ادب کی وجہ سے منع فرما دیا چنانچہ ایک ایسی جزی ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس میں کہ وہ فرماتے ہیں کہ کوئی سفر کا معاملہ تھا جس میں نبی علیہ السلام اسلام قضاء حاجت کے لیے بیٹھے تو وہ فرماتے ہیں کہ آپ کا رخ اس وقت قبلہ کی طرف تھا لیکن سفر تھا اور سفر کے بعد ایک ضمنی طور پر یوں سمجھیے کہ ایک تذکرہ ان کا آیا ہے کہیں پر اب امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن پاک میں آتا ہے جو شاعر اللہ کی تعظیم کرے یہ اس کے کے دل کی علامت ہے تو قرآن کی آیت بھی ہمیں ادب سکھا رہی ہے پھر نبی علیہ السلام کی احادیث بھی سکھا رہی ہیں اگر کوئی ایک واقعہ ایسا پیش آیا تو اس کی پھر توجیحات کر لینی چاہیے کہ کوئی وجہ ہو گئی ہوگی اس لیے انہوں نے اس جزی کی وجہ سے اصول کو ترک نہیں کیا جبکہ بعض حضرات ایسے کہ انہوں نے کہا جی کہ چونکہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور ایک جگہ آ چکا کہ نبی اسلام نے اس طرح فراغت حاصل کی اب انہوں نے جان بوجھ کر قبلہ رخ بیٹھنا اس کو سنت بنا دیا کراچی میں ایک جگہ غیر مقلدین کی مسجد تھی جس کے بیت الخلا ٹھیک رخ بنے ہوئے تھے جب ذرا ترمیم ہوئی عبارت میں تو انہوں نے ان بیت الخلاء کو توڑا اور نئے بیت الخلاء بیت اللہ شریف کے رخ پر بنائے تو مفتی رشید احمد دعوت برکاتم کا ایک شاگرد ان کے پاس چلا گیا طالب علم تھا اس نے انہیں کہا کہ میاں تم جب بنا ہی رہے تھے تو اس کے رخ بیت اللہ کی طرف کیوں بنائے کہنے لگے کہ یہ ایک سنت کافی عرصے سے مردہ تھی ہم نے مردہ سنت کو دوبارہ زندہ کیا ہے اب یہ فہم کی کمی ہے نا کہ قرآن کی آیات اور جتنی احادیث ان کو ایک طرف رکھ کے کوئی ایک بات کہیں سے نظر آ گئی تو اس کو عمل عمل میں لے آئے اور اس کو سنت کہنے لگے حالانکہ سنت تو عادت کو کہتی ہیں اور عادت مبارکہ تو کچھ اور تھی دوران نواز بات چیت کرنے کی ممانعت قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور دلیدین کی روایت ایک صحابی کی ایک روایت ہے کہ نبی علیہ السلاط اسلام نے ایک مرتبہ نماز کے اندر کچھ ایسی گفتگو فرمائی کیونکہ باقی تمام احادیث اور قرآن پاک کی آیات سے یہی ملتا ہے کہ نماز میں کلام نہیں کرنا چاہیے تو ایسی جو احادیث تھیں ان کو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جزیات سمجھ کر ایک طرف رکھ دیا اور اصولوں کو سامنے رکھا نمازی اگر چار رکت کی بجائے دو پر سلام پھیرے اور کلام کر بیٹھے تو نماز لوٹائے یہ امام اعظم رحمت اللہ علیہ کا مسئلہ اب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی فقاہت کا کیا عالم تھا چنانچہ ہوا ایسے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے اثر کی نماز پڑھائی اور دو رکت کے بعد سلام پھیر دیا جب سلام پھیر دیا تو صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے چار کی بجائے دو پڑھائی بلکہ یوں پوچھا اے اللہ کے نبی کیا آج سے اثر کی نماز چار کی بجائے دو رکت ہو گئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا نسی تو بل نسی تو میں بھولا نہیں میں بھولایا گیا ہوں اللہ تعالی نے بھلا دیا کیا مقصد تھا کہ امت کے سامنے سجدہ صاحب کا مسئلہ واضح ہو جائے جس نبی رحمت کی بھول بھی امت کے لیے رحمت بن جائے اس کے ہوش کی دوسری باتیں امت کے لیے کتنی رحمت ہوں گی جن کا صاحب بھی امت کے لیے رحمت ہے خان اللہ خان اللہ وہ کہتے نبی رحمت اس لیے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس واقعے کو سامنے رکھ کے کہا کرتے تھے کہ اس بھول پر بھی نبی علیہ السلاط اسلام کو اتنا اجر ملا فرماتے تھے یا لئی سنی کن تو صحو محمد کاش کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحب ہوتا ان کی بھول ہوتا ان کو بھول پر وہ اجر ملا جو بکر کو پوری زندگی کی نیکیوں پر اجر نہیں مل سکتا تو پھر نبی الاسلام نے صحب کے مسائل بیان فرما دیے اور پھر دو رکت ادا کی اور چار رکت پوری ہو گئی اب اس حدیث سے دوسرے آئمہ جو تھے انہوں نے مسئلہ لیا کہ بھئی آدمی چار رکت پڑھنی ہو اور دو کے بعد سلام پھیر دے تو کیا کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ پھر دو رکت اور پڑھ لے پوچھنے والوں نے پوچھا کہ جناب اگر اس دوران وہ کلام کر لے انہوں نے کہا کوئی فرق نہیں پڑتا اس لیے کہ صحابہ نے نبی علیہ السلام سے بھی تو کلام فرمایا جبکہ امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے مسئلہ لکھا کہ چار کی نیت کرے اور دو پر سلام پھیر دے اگر اس کا اپنا رخ قبلہ سے نہیں ہٹا اور اگر اس نے کسی سے کلام نہیں کیا اور تھوڑی دیر میں اس کو خود ہی یاد آ گیا اب تو وہ کھڑے ہو کر دو رکعت اسی نیت سے پڑھ لے گا تو چار پوری ہو گئی لیکن اگر اس نے کسی سے کلام کر لیا تو اب اس کو پھر چار رکعت پڑھنی پڑے گی تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کیا گیا کہ جی آپ کیوں کہتے ہیں کہ جب کلام کر لیا تو پھر چار نئے سرے سے پڑھے انہوں نے فرمایا کہ دیکھیں اس لیے کہ وہ نماز سے خارج ہو گیا جب اس نے کلام کیا تو جواب دینے والوں نے جواب دیا کہ جناب صحابہ نے بھی تو نبی علیہ السلام سے کلام کیا انہوں نے فرمایا بھائی بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلاط اسلام کے ساتھ کلام کرنا صحابہ کا یہ ایسی کیفیت تھی کہ جس نے ان کو نماز سے خارج ہی نہیں کیا تھا نبی علیہ السلام کا مرتبہ اور مقام ایسا تھا کہ جب انہوں نے سلام پھیر کر نبی علیہ السلام سے گفتگو کی تو ان سے گفتگو کرتے ہوئے وہ اپنی نماز سے باہر ہی نہیں نکلے لہذا انہوں نے اسی پر دو رکت اور پڑھ لی ان کی چار پوری ہو گئی ہمارا کلام کسی عام بندے کے ساتھ یہ کلام علیہ اسلام کے ساتھ کلام کے برابر نہیں ہو سکتا لہذا عام آدمی اگر کلام کر بیٹھے گا تو وہ نماز سے خارج ہو گیا اب اس کو چار رکت مزید پڑھنی پڑے گی اب ان کی فہم کا اندازہ لگائیے کہ انہوں نے اس پوائنٹ کو ریز کیا کہ بھئی صحابہ کا علیہ اسلام سے گفتگو کرنا کوئی عام گفتگو کی طرف نہیں ہو سکتا تو اس لیے بسا اوقات ان کی فقاہت کا جو یعنی مرتبہ ہے وہ اتنا بلند ہوتا ہے کہ عام آدمی اس کو سمجھ ہی نہیں پاتا نماز فجر کو اسوار میں پڑھنے کا مسئلہ اب دیکھیے حدیث پاک میں دو طرح کی روایات آتی ہیں نبی علیہ السلاط اسلام فجر کی نماز اول وقت پہ پڑھا کرتے تھے یہ روایات بھی آتی ہیں اندھیرا ہوتا تھا اس وقت پڑھا کرتے تھے یہ روایات بھی ہیں اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھنے میں جلدی کرو ایک روایت یہ بھی ہے کہ نبی علیہ سات اسلام سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے اور آپ نے فجر کی نماز ایسے وقت میں ادا کی جب کہ اسفار اسفار کہتے ہیں جب سورج طلوع ہونے سے پہلے کچھ دیر اتنا اجالا ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی تیر پھینکے تو تیر اس کو جاتا ہوا نظر آئے کہ وہ کہاں جا کے گرا اتنا اجالا ہو جائے اس وقت کو کیا کہتے ہیں اسفار کہتے ہیں اس وقت بھی نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی بلکہ صاحب کہتے ہیں کہ جب آپ نے سلام پھیرا تو بس سورج شروع ہونے میں تھوڑی دیر ہی باقی رہ گئی اب یہ احادیث بھی صحیح اور وہ احادیث بھی صحیح چنانچہ دوسرے ائمہ نے یہاں سے مستحب وقت جو لینا تھا وہ کون سا لیا کہ جی فجر کی نماز جلدی پڑھنی یہ مستحب ہے فجر کی نماز جلدی پڑھنی یہ مستحب ہے امام اعظم ونیف رحمت اللہ علیہ نے مستحب وقت لکھا اسفار کے اندر نماز پڑھنا اب وہ کہتے ہیں کہ اندھیرے میں پڑھو جلدی پڑھو اور اس کے جواب میں احادیث پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بھی جلدی پڑھی اور یہ بھی فرمایا کہ تم جلدی پڑھا کرو جب امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کہ جی آپ نے جو دیا مستحب وقت ہے اخبار میں پڑھنا تو اس کے پیچھے کیا ہے انہوں نے کہا کہ دیکھو اس کے پیچھے نبی علیہ السلام کا عمل بھی ہے قرآن پاک کی آیت بھی ہے نبی علیہ السلام کا عمل بھی ہے اور قرآن پاک کی آیت بھی ہے تو پوچھا گیا وہ کون سی انہوں نے کہا دیکھو اطفار میں نماز پڑھنا یہ تو اس حدیث سے سامنے آیا کہ نبی اسلام نے ایسے وقت میں نماز پڑھی رہی بات قرآن پاک کی آیت کی تو انہوں نے کہا کہ دیکھو لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ لوگ جو آخری پہر میں تحجد کے لیے اٹھے اور تحجد کی نماز پڑھیں اور جاگ رہے ہو اب ان جاگنے والوں کو کوئی بندہ کہے کہ تم نے اسوار کے وقت فجر کی نماز پڑھنی ہے تو ان کے لیے مشقت ہے کہ فجر کا وقت ہو چکا اب یہ انتظار میں بیٹھے رہے کہ جی ہم ایک گھنٹہ انتظار کے بعد اخوار میں نماز پڑھیں گے اور ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو سویا ہوا ہوتا ہے اب اس سوئے ہوئے کو جس کے پاس وقت کی گنجائش ہے آپ فجر میں جگا دیں اندھیرے میں اتنا جلدی کہ اس کی نیند پوری نہ ہو سکے تو اس کے لیے اس میں مشقت ہے اس لیے دفتروں میں جانے والے حضرات وہ اگر اذانوں کے وقت جاگ جائیں تو دوبارہ سونا پڑتا ہے ان کو نیند پوری نہیں ہوتی تو وہ چاہتے ہیں ہم نماز پڑھیں مگر ذرا ایسے وقت میں پڑھے کہ اس کے بعد سورج شروع ہو جائے تو انہوں نے فرمایا کہ یہ دو طرح کے لوگ ہیں اور دونوں کی کیفیتیں مختلف ہیں قرآن پاک سے اصول ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے دین کو آسان بنا دیا یہ قرآن پاک کی آیات سے ملتا ہے کہ تمہارے لیے اللہ نے دین کو آسان کر دیا اور احادیث سے بھی ملتا ہے الدین یسر یسرو ولا تو تم آسانی کرو تنگی نہ کرو تو فرمایا کہ نبی علیہ السلام کا عمل بھی موجود ہے اطفار میں نماز پڑھنا احادیث بھی موجود ہیں کہ تم لوگوں کے لیے آسانی کرو اور تنگی نہ کرو تو وہ لوگ جو تحجد میں اٹھے ہوئے ہو ان کے لیے اول وقت میں پڑھنا مستحب ہے اور وہ لوگ جو سو رہے ہوں اور اپنے کام کاج میں مشغول ہونے والے ہوں ان کے لیے اخبار میں نماز کا پڑھنا زیادہ اولا اور مستحب ہے کیونکہ ان کے لیے آسانی اس میں انہوں نے کہا صحابہ کرام کی جماعت پوری کی پوری تحجد گزار لوگوں کی جماعت تھی اس لیے اس وقت میں اول وقت پڑھنا ان کے لیے مستحب تھا اور آسانی اسی میں تھی اور عام لوگوں کے لیے جو کہ فقط فجر کی نماز پڑھنے والے ہیں اتنی نفلی عبادات کرنے والے نہیں ان کے لیے مستحب وقت یہی ہے کہ ان کو نیند کا موقع بھی لے قرآن کی آیت پر بھی عمل ہوگا کہ تم آسانی کرو مشکل نہ کرو دین میں تمہارے لیے حرج نہیں بنایا گیا اور نبی علیہ اسلام کی سنت بھی ہے اس لیے اس پر عمل کیا چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہم اطفار میں نماز پڑھنا مستحب کہتے ہیں اب دیکھیے ہمارے علماء حضرات کیا کرتے ہیں جب رمضان شریف کا وقت آتا ہے تو سارے کے سارے صحابہ کرام کی طرح اٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا ترجد کے وقت میں تو اس وقت ہماری مسجدوں میں کب نماز پڑھی جاتی ہے جلدی تو اس حدیث پر عمل ہو گیا اور عام دنوں میں جب سو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کس پر عمل ہوتا ہے اسفار کے وقت میں اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے علماء کو جنہوں نے اس حدیث پر بھی عمل کروا دیا اور اس حدیث پر بھی عمل کروا دیا کہا محدثین کے درمیان کبھی کبھی کچھ ایسے کومنٹس پاس ہو جاتے تھے اس لیے کہ دونوں علیحدہ علیحدہ ڈسپلن تھے ان کے ذمے تھا الفاظ حدیث کی حفاظت اور ان کے ذمے تھا معانی حدیث کی حفاظت تو کبھی کبھی وہ انہیں کہتے تھے کہ تم حدیث میں رائے کو داخل کر لیتے ہو اور ان میں سے کچھ ان کو کہہ دیتے تھے کہ فقط الفاظ کو لے کر بیٹھے رہتے ہو سمجھو بھی صحیح تو کبھی کبھی کچھ ایسی باتیں ہو جاتی تھی حدیث و فقہ علیحدہ علیحدہ فنون ہے محدث کے نزدیک الفاظ حدیث کا حفظ مقدم اور پکی کے نزدیک معنی حدیث کا فہم مقدم چنانچہ کئی بار ایسا ہوا کہ محدثین جو ہے انہوں نے احادیث کی روایت تو کی لیکن جہاں احادیث کو سمجھنے کا وقت آیا وہاں ان کو فکا کی طرف رجوع کرنا پڑا چنانچہ ایک اس وقت کے محدث تھے آمش رحمت اللہ علیہ ویسے بھی نابینا تھے تو رحمت اللہ علیہ نے ابو یوسف رحمت اللہ علیہ سے مسئلہ پوچھا جو انہوں نے بتا دیا پھر ان کا تم نے کس حدیث سے لیا انہوں نے حدیث کی صنعت بھی بتا دی تو فرمانے لگے یاقوب یہ ان کا نام یاقوب تھا ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کا نام تھا اپنا نام یاقوب تھا ان کے بیٹے کا نام یوسف تھا تو فرمانے لگے یاقوب یہ حدیث مجھے تمہاری پیدائش سے بھی پہلے یاد تھی مگر اس کا مطلب مجھے آج سمجھ آیا اصل الفاظ واقع کہی ہوئے کہ انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا ان کو مل نہیں رہا تھا تو امام یوسف رحمۃ رحمت اللہ نے ان کو مسئلہ بتا دیا جب مسئلہ بتا دیا تو وہ کہنے لگے کہ یعقوب ابھی تو تیرے ماں باپ بھی آپس میں نہیں ملے ہوں گے کہ اس سے پہلے کی مجھے یہ حدیث یاد تھی مگر اس حدیث کا فہم مجھے آج نصیب ہوا ہے جناز امام آمچ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلہ امام علی فرحم رحمۃ اللہ سے پوچھا انہوں نے بتا دیا حیران ہو کر انہوں نے فرمایا و انتم الطبا کہ ہماری حیثیت تو فارمیسی کی سی ہے فارماسسٹ کسی ہے اور تمہاری حیثیت تو کی لیں اب اس ان کے قول سے یہ بات بڑی واضح ہو جاتی ہے ہے دیکھیں فارماسسٹ کون ہوتا میڈیکل اسٹور والا ایک ایسا بندہ جو دوائیوں کے بارے میں پرکھ رکھتا ہے کہ یہ دوائی کے اندر جو کنٹینٹ ہے یہ اچھے ہیں اچھے نہیں ہیں ملاوٹ تو نہیں ہے اس کو کھڑے کھوٹے کی پہچان ہوتی ہے اور اس کے پاس ذخیرہ ہوتا ہے تمام دوائیوں کا لیکن کس بندے کے لیے کون سی دوائی سوٹیبل ہے یہ فن اس کے پاس نہیں ہوتا اس فن کے لیے اور لوگ ہوتے ہیں اور ان کا نام ڈاکٹر ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس بندہ جائے تو ڈاکٹر اس کی طبیعت کو سمجھتے ہوئے میں جانتا ہے کہ اس بیماری کا صحیح علاج فلاں دوائی ہے تو دوائی کو تجویز کرنا یہ ڈاکٹر کا فن ہے اور دوائی کی کے اندر خیال رکھنا کہ یہ دوائی اس میں ملاوٹ ہے یا نہیں اس کی کوالٹی کیسی ہے نمبر ایک ہے کہ نمبر دو ہے یہ کون آدمی اس کا خیال رکھتا ہے یہ میڈیکل اسٹور والا اس کو فارماسسٹ کہتے ہیں یہ مستقل ایک الگ فن ہے تو انہوں نے فرمایا کہ ہماری مثال تو گویا میڈیکل اسٹور والے کی مانے ہے ہمارے پاس نبی الاسلام کی احادیث موجود ہے اور ہم اس میں ایک لفظ کی ملاوٹ کی بھی نشاندہی کر سکتے ہیں اب ہم ان کے محافظ ہیں اور یہ فو یہ اتبا کی مانے لیں یہ ڈاکٹر کی مانے لیں کہ کس حدیث سے کون سا مسئلہ نکلتا ہے یہ فن کون جانتے ہیں وہ کہا جانتے ہیں تو اس لیے انہوں نے فرمایا نہن ہماری مثال تو کی مانند ہے فارمیسی کی مانند اور تمہاری مثال جو ہے وہ تو اطبا کی مانند ہے ڈاکٹر کی مانند ہے اچھا امام رحمۃ اللہ علیہ نے ابو یوسف رحمۃ اللہ سے فرمایا کہ تمہارے استاد نے باندی آزاد ہونے پر طلاق ہونے کو تسلیم کیوں نہ کیا یعنی ایک آدمی نے ایک آدمی کے پاس باندھی ہے اور اس نے اس کو آزاد کر دیا اب جب آزاد کر دیا تو امام آمش نے مطلب سمجھتے تھے کہ آزاد ہونے کے ساتھ اس کو طلاق بھی ہو گئی جبکہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس کو نہیں تسلیم کرتے تھے تو انہوں نے ابو یوسف رحمۃ اللہ سے فرمایا کہ تمہارے استاد نے باندی کے آزاد ہونے پر طلاق کو کیوں نہیں تسلیم کیا انہوں نے جواب میں فرمایا کہ سید عائشہ آئشی کرانا کی روایت ہے جو ان کے واسطہ سے ابراہیم و اسود نے نقل کی کہ جب بریرا رضی بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد ہوئی تو نبی اسلام نے انہیں اختیار دیا چاہے تو اس نکاح کو باقی رکھیں اور چاہے تو فسخ کر لیں تو جب نبی اسلام نے ان کا اختیار باقی رکھا کہ چاہیں تو اسی نکاح کو اسی طرح برقرار رکھیں اور چاہیں تو اس کو فسخ کر لیں تو اس لیے وہ فرمان لگے کہ آزاد ہونے پر طلاق کے ہم قائل نہیں ہیں ان کے پاس اختیار آ جاتا ہے چنانچہ جب انہوں نے یہ کہا تو عام شمس نے کہا کہ بے شک ابو حنیفہ بہت سمجھدار شخص ہے تو ایک مرتبہ چند محدثین بیٹھے تھے ان کے پاس ایک مسئلہ آیا کہ ایک عورت ہے اور وہ حیض کی حالت میں ایک میت کو اس نے غسل دینے تو کیا اس ناپاکی کی حالت میں وہ عورت اس میت کو غسل دے سکتی ہے اب ان محدثین نے احادیث کا جتنا بھی ذخیرہ تھا اس سب پر نظر دوڑائی انہیں کہیں بھی کوئی ایسی حدیث نہ ملی کہ جس میں بتایا گیا ہو کہ حائزہ عورت میت کو غسل دے کہ نہ دے سے کہ اس کا کیا حل ہو اتنے میں ایک طالب علم گزرا وہ کہا کہ مدرسے کا تو ان کی نظر پڑی تو انہوں نے کہا اس سے پوچھو یہ ونیفا رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد ہے تو اسے پتا ہوگا جب اس کو بلا کر پوچھا تو انہوں نے کہا جی ہاں بالکل اجازت ہے وہ میت کو غسل دے سکتی ہے ان کا بھائی تمہارے پاس دلیل کیا ہے ان کا دلیل یہ ہے کہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلاط اسلام اعتکاف کی حالت میں ہوتے تھے آپ کھڑکی سے اپنے مبارک سر کو باہر نکالتے اور میں آپ کا سر دھوتی تھی اگرچہ میں اس وقت حائضہ تھی تو اگر حیض کی حالت میں علیہ اسلام کا مبارک سر دھویا جا سکتا ہے تو میت کو بھی غسل دیا جا سکتا ہے جب انہوں نے یہ مسئلہ بتایا تو محدثین کہنے لگے ہاں یہ حدیث تمہیں پتہ ہے فلاں سے فلاں روایت کی فلاں سے فلاں روایت کی اور انہوں نے نبی علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ واقعی یہ حدیث اب انہوں نے اس کی روایتیں بیان کرنی شروع کر دی تو معلوم ہوا کہ حدیث کے الفاظ کی اور صنعت کی متن اور صنعت کی روایت حفاظت یہ محدثین نے کی مگر ان کے معنی اور مفہوم کی حفاظت کس نے کی یہ تو کہانی چنانچہ ایک واقعہ ایسے بھی لکھا ہے کہ ایک بزرگ محدث سے حالانکہ ان سے کسی نے آ کے مطلب پوچھا کہ بھائی اگر ایک لڑکا ہو اور ایک لڑکی ہو اور دونوں نے ایک ہی بکری کا دودھ پیا ہو تو کیا وہ رضائی بہن بھائی بن جائیں گے تو انہوں نے جواب دے دیا تھا کہ ہاں بن جائیں گے ایک مدس نے بکری کا اکٹھا دودھ پینے پر رضاط واقع ہونے کا فتوا دیا تھا تو معنی و مفہوم کو سمجھنا یہ ایک علیحدہ فن ہے الفاظ کی جو ہے حفاظت کرنا یہ مستقل ایک علیحدہ فن ہے اب دیکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو عزت دیتے ہیں تو اس کے ساتھ حسد کرنے والے بھی پیدا ہو جاتے ہیں چنانچہ اس دنیا میں سب سے زیادہ حسد جو کیا گیا وہ نبی علی اللہ اسلام کے ساتھ کیا گیا اور کیا بھی کنہوں نے جو اپنے تھے حسد ہمیشہ اپنے کرتے ہیں یہ یاد رکھنا غیروں کو کیا حسد کون کرتا ہے ہمیشہ اپنے کرتے ہیں نبی علی السلام اسلام سے حسد کون کرتا تھا وہ جو قریش کے بڑے تھے اپنے تھے وہی حسد کرتے تھے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک ایسی صورت اتاری کہ جس کے اندر فرما دیا ومن شر حسد تو تذکرہ فرما دیا اور حسد میں آ کر یہ قریش کے لوگ نبی علیہ السلام پر جادو بھی کروایا کرتے تھے اور اس کا اثر بھی ایک مرتبہ ہو گیا تھا مگر اللہ تعالیٰ نے جب آیتیں اتاری تو ان ان قرآن پاک کی جو صورتیں جن کو معاوت ہیں کہتے ہیں اس کی وجہ سے اس کے اثرات بالکل زائل ہو گئے تو دنیا کے ہر کسی بڑے کے ساتھ ہاتھ دین لگے ہوئے ہوتے ہیں بلکہ ایک بزرگ دوست تھے کہ اگر تم کسی کے ساتھ حاسد نہ دیکھو تو سمجھ لو کہ وہ مداحن ہے اس کے اندر مداحنت ہے تو امام علیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر جو اعتراضات زیادہ کیے اس میں علمی وجوہات تو کم تھی حسد کا انصر زیادہ تھا چنانچہ مورخ ابن خلقان نے لکھا ابو علی فرحمۃ اللہ کے بارے میں ولم یقن یو آب قلت العربیہ آپ پر قلت عربیت کے سوا کوئی نقطہ چینی نہیں کی گئی مقصد اس کا کیا تھا کہ امام علی فرحمۃ اللہ کو عربی پوری نہیں آتی تھی اب اس پر بندہ سبحان اللہ نہ کہے کہے تو کیا کہ جن کی شاگردی میں امام محمد رحمت اللہ علیہ جیسے ادب اور عربیت کے ماہر کام کر رہے تھے جن کے شاگرد بن کر اپنے وقت کے محدثین کام کر رہے تھے اس استاد کو ہی اگر عربی پر عبور نہیں تھا تو پھر کس آدمی کو جو ہے وہ عربی آتی ہوگی تو یہ کہنے والوں نے اس لیے کہہ دیا کہ چونکہ ان کی پیدائش عجم سے تھی اس لیے ان کے لیے ہزم کرنا مشکل تھا کہ عجب میں پیدا ہو کر بھی کوئی آدمی دین کے علوم میں اتنا بلند مقام پا سکتا ہے دوسرا اعتراض یہ کیا گیا کہ امام صاحب خلیل الروایت ہیں کہ جی انہوں نے بہت تھوڑی روایت جو ہیں وہ آگے نقل کی ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ ان کے لیے عیب نہیں ہے ہم ان کو محدث کی طرح پر نہیں مانتے کہ ہم ابو ونی رحمۃ اللہ علیہ کی اس لیے پیروی کرتے ہیں کہ وہ بڑے محدث تھے نہیں وہ بڑے فقیح تھے فقاہت ایک علیحدہ فن اور محدث ہونا ایک علیحدہ فن ہے لہذا اگر وہ الروایت ہے تو کیا ہوا در حقیقت امام صاحب نے روایت حدیث کی بجائے فہم حدیث کا منصب سنبھالا اور حقیقت یہ ہے کہ یہ امام غوری پر رحمۃ اللہ علیہ کا تقوی تھا کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس بندے نے میرے اوپر کوئی بات غلط منسوب کی وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنا لے اب ایک فقیر کے سامنے جب یہ بات آتی ہے تو پھر اگر وہ روایت کرے گا تو کسی سند کے اوپر کرے گا تو امام یادم علی رحمۃ اللہ علیہ کا ورا ان کا تقوی ان کا احتیاط اتنی تھی کہ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ روایات کرنے والے اور ذمہ داری سنبھالنے والے تو بہت ہیں لہذا یہ ذمہ داری ہم اپنے سر پر نہیں لیتے البتہ فہم حدیث کے بارے میں جو فقہ کے بارے میں تھا انہوں نے اس میں کام کیا اور الحمد للہ امت کو فیض پہنچا دیا اس لیے ایک اچھے فقیر کی علامت آپ کو یہ ملے گی کہ جب بھی کوئی جاہل آدمی اس سے آ کے بات کرے گا نا تو وہ خاموش ہو جائیں گے یہ آپ کو ایک علامت بتا رہا ہوں اچھے مفتی کی علامت کیا ہے کہ جب بھی عوام الناس میں کوئی عامی آ کر ان سے دلائل کی باتیں کرنے لگ جائے گا نا وہ ایک دو فکروں کے بعد چپ ہو جائیں گے اب جاہل بندے سمجھیں گے کہ جن کے پاس علم ہی نہیں وہ علم کی کمی کی وجہ سے چپ نہیں ہوتے بلکہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ عامی ہے اس کے اندر استعداد ہی نہیں بات سمجھنے کی میرے لیے اس کے ساتھ الجھنا ہی ٹھیک نہیں ہے تو اکثر بڑے بڑے مفتی حضرات کی خاموشی وہ لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیتی ہے جی، ان کو تو آتا جاتا کچھ نہیں وہ بحث نہیں کرتے ان کو پتا ہوتا ہے کہ کس سے بات کرنی ہے اور کون اس بات کو سمجھنے کا اہل ہی نہیں ہے امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے کلام پر نہ سمجھی کی وجہ سے بھی اعتراض کیے گئے یعنی کچھ تو حسد تھا یا ان کی باتوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اور وہ کہتے کہ ایک مرتبہ امام صاحب امام اعظم علی فرحمۃ اللہ علیہ امام آمش کی عیادت کے لیے گئے وہ بیمار تھے جب ان کی عیادت کے لیے وہاں جا کر بیٹھے تو ان کو خبریں پہنچی ہوئی تھیں کہ ابو علیفہ وہ شخص ہیں جو شریعت کے اندر اپنی رائے کو داخل کرتے ہیں اب کسی بھی آدمی کو جب یہ بات بتا دیں گے جی وہ تو اپنی رائے کو مقدم رکھتے ہیں تو صاف ہے ان کو غصہ آئے گا چنانچہ امام آمد رحمۃ اللہ علیہ نے امام علیف رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے سامنے امام صاحب کو خوب ڈانٹا عمر میں بھی بڑے تھے امام صاحب وہاں خاموش رہے بالکل خاموش ان کی ڈانٹ سنتے رہے انہوں نے ڈانٹا ابو انیفا تم اپنی رائے کو داخل کرتے ہو اور یہ ہے اور وہ ہے اپنا خوب ڈانٹا سنتے رہے باہر آ گئے جب جانے لگے تو شاگرد جو تھے ان کے تو چہرے پر عجیب اثرات تھے تو آپ پھر بھی خاموش رہے خود کچھ نہیں کہا حتیٰ کہ ایک شاگرد نے کہہ دیا کہ جی وہ اتنی باتیں کرتے رہے اور آپ نے کوئی جواب ہی نہیں دیا اب جب اس نے سوال پوچھ لیا تو پھر فقی بولتا ہے عموماً فقیر کی بات جواب ہوا کرتی ہے ایسے حضرات خود بات کرنے سے کتراتے ہیں محتاط ہوتے ہیں آپ اکثر دیکھیں گے کہ اچھے مفتی کی علامت یہی ہوگی کہ ان کی باتیں اکثر کسی کے سوال کا جواب ہوں گی آپ ان کی محفل میں جا کے بیٹھیں آپ بھی خاموش ہیں تو وہ بھی خاموش رہیں گے لیکن ایک ذرا چھیڑیے پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے بات پوچھ کے دیکھیں ایسے دریا بہا دیں گے دلائل کے اور علم کے موتیوں کے کہ انسان حیران ہو جائے گا تو امام اعظم علی اللہ خاموش رہے جب خاموش رہے تو ایک شاگرد نے پوچھ لیا جب پوچھ لیا تو امام صاحب نے فرما دیا آمد کو کیا پتا وہ تو نہ روزے رکھتا ہے اور نہ وہ غسل جنابت کرتا ہے امام صاحب نے یہ کہہ دیا اب جو سننے والے تھے انہوں نے یہ بات آگے نقل کر دی جب آگے نقل کر دی تو مخالفین کے ہاتھ تو ایک بڑے دلیل آ گئی ان کا دیکھو جی یہ تو دوسروں پر بہتان لگاتے ہیں کہ امام آمش نے روزے رکھتا ہے اور نہ ہی وہ غسل جنابت کرتا ہے تو جب یہ بات ذرا زیادہ پھیلی اور لوگ جو تھے وہ متوجہ ہوئے انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کے بارے میں یہ باتیں کی جا رہی ہیں تو امام صاحب نے اس وقت ان کو سمجھایا کہ بھئی بات یہ ہے کہ امام آمش جو ہے وہ اس مسئلے پر عمل کرتے تھے کہ روزے کا وقت جو ہے وہ صبح صادق کے بعد اچھی بھلی روشنی ہونے تک موجود ہوتا ہے وہ اس پر جو ہے عمل کرتے تھے اس لیے ان کا روزہ ہمارے نزدیک ہوتا ہی نہیں اور دوسرا یہ کہ وہ غسل جنابت میں اس بات کے قائل تھے کہ جب التقاء الخطانین جب مرد اور عورت کے شرمگاہیں آپس میں مل جائیں تو فکہ نے تو لکھا کہ اگر دخول شروع ہوا تو اس کے اوپر غسل فرض ہو گیا لیکن وہ کہتے تھے کہ نہیں جب تک انزال نہ ہو اس وقت تک جو ہے وہ غسل فرض نہیں ہوتا لہذا ہمارے نزدیک ان کا غسل جنابت بھی نہیں ہوتا تب لوگوں کو پتا چلا کہ غصے میں کہی ہوئی بات میں بھی ایسی فکاہت تھی جو دوسرے لوگوں کے لیے سمجھنا مشکل تھا غصے میں بھی ایسی بات تھی ان کا عمل کو کیا پتا وہ تو نہ روزے رکھتا ہے نہ غسل جنابت کرتا ہے تو دیکھیے یہ ہوتا ہے ایک فقیر کی خوبی کہ اس کی بات کسی حال میں کہی جائے مگر اس کی بات کے اندر کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے اور کوئی نہ کوئی گہرائی ہوتی ہے آگے لائیے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں شام میں امام اوزائی رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا فرمایا اے خراسانی کوفہ میں کون بدتی شخص پیدا ہوا ہے جس کی کنیت ابو حلیفہ ہے جو کہ سنی سنائی باتیں تھیں ابن مبارک ابن مبارک کے بڑے محدے ہیں وہ خاموش رہے گھر آ کر امام صاحب کے مسائل کی کتاب اٹھائی اور امام حسائی رحمت اللہ علیہ کو دے دی انہوں نے پڑھ کر کہا اے خراسانی یہ نعمان کون شخص ہے انہوں نے جواب دیا کہ ایک شیخ ہیں انہوں نے فرمایا یہ تو بڑے پائے کے شیخ ہیں جاؤ ان سے علم سیکھو جب انہوں نے یہ کہا تو کہنے لگے جناب یہی تو وہی تو امام ازائی پریشان ہو گئے تو سنی سنائی باتیں چونکہ پہنچی ہوئی تھی اس لیے وہ حضرات سمجھتے تھے کہ واقعی شاید یہ احادیث کو نظر انداز کر کے اپنی رائے کے اوپر مسائل کو بیان کرتے ہیں اب دیکھیے اس قسم کے واقعات کیا بتلاتے ہیں کہ اگر اعتراض کیے گئے تو ان اعتراض میں ایک بڑا حصہ ان لوگوں کا بھی ہے جنہوں نے ادھوری معلومات پر یا کم علمی کی وجہ سے ان کے اوپر اعتراضات حافظ ابی داود رحمۃ اللہ کہتے ہیں امام ولیفہ کے متعلق میں موئیاں کرنے والے دو طرح کے لوگ ہیں ایک ان کی شان سے نواقف اور دوسرا ان کے حافظ یا ان سے حسد کرنے والے یا ان کی شان کو وہ پہچانتے ہی نہیں تھے چنانچہ امام وکیل رحمۃ اللہ علیہ یہ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں اس لیے امام شافی رحمۃ اللہ کے اشار میں آتا ہے شکو تو الا میں نے امام وکیل سے اپنے حافظے کی خرابی کے بارے میں بات پوچھی تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام امام صاحب علی بڑی حسرت سے اشار پڑے اکثر لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں تو کریں میں انہیں ملامت نہ کروں گا اہل فضل پر مجھ سے پہلے بھی لوگ حسد کرتے آئے ہیں میرا اور ان کا ہمیشہ اپنا اپنا شیوا رہے گا اور ہم میں سے اکثر لوگ حسد کر کے مر گئے ہیں یعنی وہ حسد کرنے سے باز نہیں آئیں گے تو ہم اپنے اچھے اخلاق کو کیوں خراب کریں ہم ان کو ملامت نہیں کریں گے وہ کرتے ہیں تو یہ ان کی اپنی مرضی ہے حضرت علی لانوں کے بارے میں بھی لوگ افراد و تفریح کا شکار ہوئے اس سے ان کی شان میں کوئی کمی تو نہ آئی حضرت علی کی کوئی شان میں کمی تو نہ آئی اگرچہ خوارج نے ان کی شان میں بہت گستاخیاں کی تو ابن مبارک رحمۃ اللہ نے سفیان فوری سے پوچھا اب عنیفہ غیبت کرنے سے بہت دور رہتے ہیں دشمنی کیوں نہ ہو یعنی امام علی رحمۃ اللہ علیہ اتنے محتاط تھے کہ دشمنوں کی بھی غیبت نہیں کرتے تھے تو انہوں نے فرمایا ابو وہ اس سے بالا تر ہیں کہ اپنی نیکیوں پر اپنے دشمنوں کو مسلط کریں جعفر بن حسن کہتے ہیں کہ میں نے امام صاحب کو خواب میں دیکھا تو پوچھا اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا فرمایا کہ میری بخشش فرما دی میں نے پوچھا علم فضل کی وجہ سے فرمایا مفتی کے لیے بڑا بوجھ ہوتا ہے میں نے پوچھا پھر کس وجہ سے فرمایا لوگوں کی ان ناحق نقطہ چینیوں کی وجہ سے جو مجھ پر کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ وہ مجھ میں نہ تھیں اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مقصد یہ بھی حقیقت ہے ایک بات یاد رکھنے کے قابل یہ بھی حقیقت ہے کہ امام صاحب کے شاگردوں کی ان سے حدیث کی روایت کرنے والوں کی اور انہیں ستا و موتبر کہنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے بنسبت نقطہ چینی کرنے والوں تو اگر چند ایک نے نقطہ چینی کر بھی لی اور سورج کو کہہ بھی دیا کہ اس میں روشنی نہیں ہے تو اس سے سورج کی روشنی میں فرق تو نہیں پڑتا روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار دعا کی ہے پروردگار بنی اسرائیل کی زبان سے میرا پیچھا چھڑا تو وہی آئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علیہ السلام جب میں نے مخلوق کی زبان اپنے سے بند نہیں کی تو پھر تم سے کیسے بند کروں کہ یہ تو میرا ہی دیا کھاتے ہیں اور میرے ہی بارے میں باتیں کرتے ہیں جب مجھ سے ان کی زبان بند نہیں تو میرے پیارے میں تیرے اس سے کیسے بند کروں چراغ راک عزت بر فروزت کتے کو تفزنت ریشش بسوزت جس چراغ کو اللہ تعالیٰ جلاتے ہیں جو اس چراغ کو تف کرتا ہے وہ اپنی داڑھی خود جلا لیا کرتا ہے امام اعظم رحمۃ اللہ کا علمی پایا شداد بن فرماتے ہیں یہ سب محدثین ہیں یہ جی، بڑے بڑے فقہا اور حدیث محدثین ہیں جن کے کمنٹس امام ابو ونیفا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نقل کیے گئے ابو ونیفا رحمۃ اللہ سے پڑھ کر میں نے کوئی عالم نہیں دیکھا مکی بن ابراہیم نے فرمایا ابو انیفا اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے وکیل احمد اللہ فرماتے ہیں میں کسی عالم سے نہیں ملا جو ابو انیفا سے زیادہ فقی ہو اور ان سے بہتر نماز پڑھتا ہو یہ خاص بات ہے کہ ان کی نماز ایسی ہوتی تھی کہ اپنے وقت کے علماء میں اپنی نماز کی وجہ سے بھی وہ ممتاز تھے اتنے خوشی و خدو سے بنا کے سنوار کے پڑھتے تھے کہ دوسرے حضرات اس کی یعنی حقیقت کو تسلیم کرتے تھے کہ ان جیسی نماز کوئی دوسرا نہیں پڑھتا سبحان اللہ نظر بن شمیل کہتی ہیں لوگ علم فقہ سے بے خبر پڑے تھے ابو عنیفا نے آ کر انہیں بیدار کیا یہ محدث ہیں یاہیا بن سعید القتان کون ہے ہیں فرماتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتے واقعی ابو عنیفا سے بہتر ہم نے فکر کسی کسی کی بات نہیں سنی اس لیے ان کے اکثر اقوال ہم نے اختیار کر لیے تو انہوں نے اوپنلی اس کو ایکسپٹ ہی کیا امام رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تمام لوگ فکر میں ابو عنیفا کے محتاج ہیں محدث یحییٰ بن معین یہ امام بخاری کے استاد ہیں فرماتے ہیں کہ فکر تو بس امام ابو حنیفہ ہی کی ہے جعفر بن ربی کہتے ہیں میں پانچ سال ونیفا کی خدمت میں رہا ان جیسا خاموش انسان میں نے نہیں دیکھا ہاں جب ان سے فکر کا مسئلہ مطلب پوچھتے تو اس وقت کھل جاتے اور علم کا دریا لگتے تھے عبداللہ بن ابی داود فرماتے ہیں اہل اسلام پر فرض ہے کہ وہ اپنی نمازوں کے بعد امام ابو منیفا کے لیے دعا کیا کریں یعنی ان کا امت کے اوپر اتنا احسان ہے اتنا احسان ہے کہ اہل اسلام پر فرض ہے کہ وہ اپنی نمازوں کے بعد ان کی بلندی درجات کے لیے دعا کیا کریں علامہ موفق کہتے ہیں وہ ابو حنیفا رحمہ اللہ اول من دونا علم شریعہ لم یسبق واحد من قبلی ابو حنیفہ نے اس علم شریعت کی سب سے پہلے تدوین کی ان سے پہلے کسی نے سب سبقت نہ لی تو یہ اصول فقہ کو مرتب کرنے میں اور ان کی تدوین میں سب سے آگے بڑھ گئے علامہ ابن حجر مکی فرماتے ہیں انہو اول من دونا علم الفقہ ورتبہ ابوابا وکتب علی نحو ما ہوا علیہ اليوم ابو انیفہ نے سب سے پہلے علم فطر کی تدوین کی ابواب مرتب کیے اس ترتیب پر یہ علم آج بھی موجود ہے اور علامہ سیوتی رحمت سے فرماتے ہیں انہو اول من دونا علم شریعہ ورتبہ ابوابا ثم تبعہ مالک بن انس ولم یسبق ابا حنیفہ احد امام علی رحمۃ اللہ علیہ نے علم شریعت کی سب سے پہلے تدوین کی مرتب کیے پھر امام مالک بن انس نے ان کی اتباع کی اور ابو حنیفہ سے اس کام میں سبقت کسی نے نہ دی تو معلوم ہوا کہ چاروں کو کہا میں سے سب سے پہلے یہ سعادت کس کو نصیب ہوئی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو حتیٰ کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کے اصول لیے اور اس سے کام کو آگے بڑھایا اچھا اب دیکھیے کچھ لوگ کہیں گے کہ جی چلو یہ تو ان کے مذہب پر عمل کرنے والے لوگ ہوں گے ان کے شاگرد ہوں گے اور شاگردوں کو تو استاد سے عقیدت ہوتی ہے اب آخر میں ایک ایسی حدیث پیش کر دی گئی دلیل پیش کر دی گئی کہ جو بتانے والے کون ہیں صاحب مشکات اور یہ شافی المذہب ہے امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرنے والے تو شافی المذہب محدث خطیب تبریزی سات سو ترتالیس میں وفات پائی انہوں نے مشکات شریف جمع کی تعلیم فرمائی مشکات اللہ نے اس کو قبولیت دی ہے آج ادھر سے نظامی پڑھائی جاتی ہے اس کو مرتب کرنے کے بعد اس کے بعد انہوں نے الاکمال کے عنوان پر ایک کتاب لکھی جس میں مشکات شریف کے جتنے راوی تھے ان تمام رجال الحدیث کا تذکرہ کیا اس میں اور اس کتاب کا نام کیا رکھا الکمال اب انہوں نے اس میں باقی حضرات کا تو تذکرہ کیا ہی صحیح اس میں امام ابو حنیفہ کا بھی تذکرہ کیا جب لوگوں نے پوچھا جناب آپ کی مشکات میں ان سے کوئی حدیث تو نہیں ہے جو روایت ہوئی ہو فرمان لگے کہ ہاں ان سے کوئی حدیث تو روایت نہیں تھی مگر ان کا علم ان کا تقوی اور ان کی فقاحت اتنی تھی کہ میں نے برکت حاصل کرنے کے لیے اپنی کتاب میں ان کا تذکرہ کر دیا اور یہ کون بندہ کہہ رہا ہے صاحب مشکات کہہ رہے ہیں چنانچہ انہوں نے مشکات شریف میں اگرچہ امام علیفہ سے کوئی حدیث روایت نہیں کی مگر برکت کے لیے آپ کا تذکرہ کیا فرماتے ہیں ان کے بارے میں لکھتے ہیں ابو حریف رحمۃ اللہ کے بارے میں ان عالمن عاملن ورن وہ عالم تھے عمل کرنے والے تھے متقی تھے زائدن زائد تھے عابدن عبادت گزار تھے امامن اور امام تھے فی علوم شریعہ علم علم شریعت میں ولغرض ما یوراد ذکر ہوں ذکر ہو فی حادل کتاب اور ہماری غرض اس کتاب میں ان کا تذکرہ کرنے کی کیا ہے لپ تبر کی تبرک کا حاصل کرنا وب علوم وب علوب مرتبتی ہی اور ان کے علوب مرتبت کی وجہ سے وہ وفور علم ہی اور ان کے علم کی زیادتی کی وجہ سے وہ علم نراؤ ان حدیث فی مشکات اگرچہ ہم نے مشکات میں ان سے کوئی حدیث روایت نہیں کی اگرچہ ہم نے ان سے کوئی حدیث روایت نہیں کی مگر ہم نے ان کے علوب مرتبت کی وجہ سے اور ان کے وفور علم کی وجہ سے ہم نے برکت حاصل کرنے کے لیے ان کا تذکرہ کیا ہے تو اس سے آپ کو امام اعظم ونیف رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہو گئی ہوں گی ایک بنیاد بن گئی ہوگی تاہم یہ آخری پیج یہ ایک یوں سمجھیے کہ شجرا نقل کر دیا گیا ہے امام اعظم رحمت اللہ علیہ کا کہ فقہا اور محدثین عالم وہ کس طرح ان کے شاگرد یا شاگردوں کے شاگرد بنے یا ان کے شاگرد بنے یا ان کے شاگردوں کے آگے شاگرد بنے دیکھیں فقہا و محدثین عالم امام اعظم علی رحمۃ اللہ علیہ ایک سو پچاس میں ان کی وفات ہوئی ان سے اصول فکر کس نے لیے تھے امام مالک نے وہ ان کے ہم اثر تھے ہم پلہ تھے وہ بھی امام تھے اس لیے ان کو ہم نے برابر لکھا تاہم چونکہ اصول فکر ان سے چند لیے تھے اس لیے ان سے انہوں نے بھی فیض پایا اور اس کی دلیل آپ پہلے پیچھے پڑ چکے ہیں امام سفیان سوری اللہ علیہ یہ بھی ان کے ہم اثر تھے عمر میں بھی کچھ زیادہ تھے اپنے وقت کے واقعی فقی اور محدث تھے ایک سو اکاسی میں ان کی وفات ہوئی لیکن انہوں نے بھی مسائل میں ان سے فائدہ اٹھایا چنانچہ امام ولیف رحمۃ اللہ کی کتاب الرحن وہ سفیان سوری رحمۃ اللہ علیہ کے تکیے کے نیچے پائی جاتی تھی ان کے تکیے کے نیچے پائی جاتی تھی کہ وہ اکثر اس کتاب الرحن کا وہ مطالعہ کرتے رہتے تھے تو انہوں نے بھی بہرحال ان سے فیض پایا اس معاملے میں اور باقی جتنے حضرات ہیں وہ تو ان کے شاگرد بنے دیکھیے امام ابو یوسف شاگرد ہیں امام محمد شاگرد ہیں امام ظفر شاگرد ہیں اور پھر ان کے شاگرد امام محمد کے امام شافعی امام ابو یوسف سے بھی امام شافی نے فیض پایا امام ظفر سے بھی انہوں نے شاگردی کی اور امام شافعی کے شاگرد آگے امام احمد بن حنبل بنے امام ظفر سے بھی انہوں نے فیض پایا امام ابو یوسف سے بھی فیض پایا پھر امام احمد بن حنبل کے ڈائریکٹ شاگرد بنے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایات کی پھر ان سے شاگرد بنے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے مجھ سے پھر تو یہ گول دائرے جو نظر آ رہے ہیں نا یہ سکتا کی ہیں کتابیں یہ ایک دو تین چار پانچ اور یہ چھ یہ چھ گول دائرے آپ کو نظر آئیں گے اچھا یاہیا بن معین یہ امام یوسف کے شاگرد اور ان کے شاگرد بنے امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حنبل سے بھی قید پایا اور امام ابو داود کے شاگرد تھے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم سے فیض پایا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے شاگرد بنے یاہیا بن اکسم اور بن اکسم سے روایت لی امام ترمزی رحمۃ اللہ علیہ امام مسلم سے بھی امام ترمزی نے روایت لی پھر مکی بن ابراہیم یہ شاگرد بنے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ان سے پھر آگے روایت لی امام بخاری نے اور ابو اوانا اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھیے پھر ان کے شاگرد تھے مس بن گدام ان سے روایت لی امام بخاری نے پھر بن بن ابن ان کے شاگرد تھے ان سے انہوں نے روایت لی پھر امام وکیل رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے احمد ان سے روایت لی پھر فضیل بن رکین کے شاگرد تھے ان سے روایت لی دہلی یہ بھی محدث ہیں اسحاق یہ بھی محدث ہیں علی ابن مدینی یہ امام بخاری رحمۃ اللہ کے استاد ہیں تو یہ سب حضرات انہوں نے جو روایت لی تو ان سے آگے فیض پایا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے پھر امام بخاری سے فیض پایا ابن خدیمہ اور ان سے دار کتنی اور حاکم اور بہکی یہ سب احادیث کی کتابوں والے حضرات محدود ہیں اور ابو اوانا سے تبرانی اور ابن عدی تو اب آپ اس نقشے پر غور کیجئے کہ جتنی بڑی بڑی احادیث کی کتب اس وقت امت کے اندر مشہور ہیں ان سب کے جمع کرنے والے سب کے سب یا ان کے ڈائریکٹ شاگرد بنے یا ان کے شاگردوں کے آگے شاگرد بنے جس کے فیض کو اللہ نے دنیا میں اتنا عام کر دیا ہو اللہ رب العزت نے جن کو اتنا مقام عطا کیا ہو الحمد ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اصول فقہ اور ان کے مسائل فقہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا کی ہے اس لیے تدوین فقہ سے پہلے ضروری تھا کہ امام علی رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف کروا دیا جاتا اللہ رب العزت ہمیں اپنے اکابرین کے ساتھ سچی محبت عطا فرما دے آج کے درس کے بارے میں کوئی سوالات ہوں تو آپ بتا سکتے فکر کے موجودگی میں دوسرے آئمہ نے اجتہاد کیوں کیا آپ نے یہی سوال پوچھا دیکھیے دوسرے حضرات جو تھے وہ بھی اپنے وقت کے مجتہدین تھے اور مجتہد کے لیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اپنے سامنے دلائل سے اگر کوئی بات آ جائے تو بجائے کسی اور کے قول پر عمل کرے اس پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنی اس تحقیق پر عمل کرے اس لیے امام مالک امام شافی امام احمد بن حنبل اور ان جیسے اور بھی کچھ حضرات تھے کہ جنہوں نے مسائل کو جمع کیا اور انہوں نے اس پر عمل کیا پھر لوگوں نے مختلف آئمہ کی آگے پیروی کی تو اس لیے مجتہد کے لیے اپنے اس اجتہاد پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے بنسبت کسی اور پر پر کی کال عمل کرنا اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے دو آدمی ہیں اور ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں قبلے کا رخ بتانے والا کوئی نہیں اور رات کا وقت ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا آسمان پہ بادل ہے اب کوئی آدمی نہیں جو بتائے کہ قبلہ رخ کی در اور بندے بھی دو ہیں تو ایسی صورت میں کیا کریں تو صاف ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں وہ اپنا کیافا اندازہ لگائیں گے کہ قبلہ کدھر ہے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر ان میں سے ایک کا شرح صدر ہو رہا ہے کہ قبلہ ادھر ہے اور دوسرے کا شرح صدر ہو رہا ہے کہ قبلہ ادھر ہے تو مسئلہ ہے کہ اب ان میں سے ہر بندے کو اپنے زن زن کے مطابق اپنے گمان کے مطابق جو پکا یقین ہے اس کے مطابق نماز پڑھنی ضروری اگر اس کا یقین ادھر ہے تو یہ ادھر کو نماز پڑھے اور ایک کا ادھر ہے تو ادھر کو نماز پڑھے اگر اس کی تحقیق اور دل تو کہتا ہے ادھر ہے لیکن یہ اس کی وجہ سے ادھر پڑھ لے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی تو شریعت کہتی ہے کہ جب مجتہد کوئی ہو اللہ نے اس کو اتنا علم دیا ہو احادیث کا اور قرآن کا اور دوسرے علوم میں اتنا بڑا کر دیا ہو کہ وہ متحد کے رتبے پر ہو تو پھر جو اس کی اپنی تحقیق ہو وہ اس پر عمل کرے اور اس میں حکمت کیا کی کہ امت کے سامنے مختلف اعمال جو تھے وہ آ گئے اور ایک فلیکسیبلٹی امت کے سامنے آ گئی تو حسن ہے یہ اسلام کا کہ اللہ رب العزت نے چار گویا ایک بڑا دریا تھا جس سے چار نہریں بہ گئی

تو امام ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے جو اصول فقہ مرتب کیے پھر جو فقہ کی تدوین ہوئی ہم اس کی ابتدا کر رہے ہیں تو مقتدی پیروی کرنے والا اور جس کی پیروی کی جا رہی ہے اس کو کیا کہتے ہیں امام کہتے ہیں اس لیے امام کا لفظ جو مسجد میں نماز پڑھا رہا ہوتا ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور یہی لفظ اسی لیے نمازوں میں بھی آیا المام و دامن کے نماز پڑھانے والا امام جو ہے وہ دامن ہوتا ہے تو امام کا لفظ جو ہے ہمارے نزدیک ہر وہ بندہ جس کی کچھ لوگ فالوئنگ کر رہے ہو یہ تو ایک عام سا لفظ ہے لیکن امام اعظم فرحمۃ اللہ علیہ ان کے لیے یہ ذرا خصوصیت سے لیا جاتا ہے کہ فکہ میں اللہ رب العزت نے ان کو اپنے فن کا امام بنایا تھا باقی سب لوگوں نے ان کی ابتدا کی رہی بات جو آپ نے پوچھی کہ اہل تشیع حضرات کے نزدیک امام تو ان کے نزدیک امامت کا کچھ اور تصور ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امامت کا منصب کسی کو دیا جاتا ہے جس طرح نبوبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو دی جاتی ہے ان کے نزدیک امامت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جاتی ہے اس لیے وہ جن کو امام کہتے ہیں تو ان آئمہ کا ان کے نزدیک تصور کچھ اور ہوتا ہے حتیٰ کہ انہوں نے تو اس میں بھی بحث کی کہ امامت افضل ہے کہ نبوت افضل ہے ان کے نزدیک تو امامت کا اتنا بڑا رتبہ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ امام منصوص من اللہ ہوتا ہے اللہ تعالی کی طرف سے اس کو بھیجا جاتا ہے تو گویا نبوت ہی کی طرح کی ایک منصب ان کے نزدیک امامت کا ہے جبکہ ہمارے ہاں اس لفظ کا اطلاق عام ہے چونکہ حدیث میں بھی اس کا امام جو ہے وہ نام لیا گیا تو ہمارے نزدیک امامت اس لیے ان کو کہتے ہیں کہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ اب امت کا ایک بڑا حصہ ان کے اس اعمال کی پیروی کرتا ہے اس لیے ہم ان کو امام کہتے ہیں جی بیٹی کا نام حنیفہ تھا ان کی بیٹی کا نام حنیفہ تھا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ کچھ عورتیں آئیں اور انہوں نے آ کے ان سے امام اللہ سے پوچھا کہ مرد کو تو چار شادیوں کی اجازت ہے تو عورت کو چار شادیوں کی اجازت کیوں نہیں اب یہ مسئلہ عجیب سا تھا امام منیف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹی کے سامنے تذکرہ کیا کہ عورتیں آئی ہیں اور یہ سوال پوچھ رہی ہیں ان کہا کہ انہیں میرے پاس بھیج دیجیے وہ عورتیں ان کی بیٹی کے پاس چلی گئیں چنانچہ بیٹی نے ایک پیالہ رکھا اور سب کو پینے کے لیے ایک ایک پیالہ دے دیا اور بعد میں کہا کہ کچھ گھونٹ پانی اس پیالے میں بھی ڈال دیں اب جب سب نے اس پیالے میں پانی ڈال دیا تو وہ کہنے لگی کہ اچھا اب اپنا پانی علیحدہ علیحدہ آپ لوگ نکال لیں وہ کہنے لگی ہم تو نہیں نکال سکتی کہنے لگی اب تمہیں بات سمجھ آئی کہ ایک عورت کو چار خامند کی اجازت کیوں نہیں دی گئی کہ اگر چار خامند ہوتے تو ہونے والی اولاد کا نصب کس کے ساتھ ملایا جاتا تو یہ تو سارے نصب ہی خراب ہو جاتے اس لیے انہوں نے کہا ہمیں بات سمجھ آ گئی یہ ایسا واقعہ تھا کہ جو مشہور ہوا اور اس وجہ سے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا جی وہ حنیفہ کے والد تو ابھی حنیفہ ابو حنیفہ اس سے پھر ان کی گویا یہ نام مشہور ہو گیا کنیت پڑ گئی پروفیسر صاحب کھڑے اگر تو عالم ہو مگر میں تو بات کر رہا ہوں ان آدمیوں کا جو دونوں ایک جیسے ہیں برابر کے اگر عالم ہوگا پھر تو واقعی عالم کو عالم کی پیروی کرنی چاہیے امام علی اللہ سے امام محمد ہاں دیکھیے دیکھیے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرات امام ابونیف رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے اصول فقہ مرتب کرنے میں انہوں نے ان کے ساتھ کام کیا تاہم اجتہاد کے وقت کچھ ایسے مسائل تھے کہ جس میں ان کی اپنی تحقیق ذرا اور تھی تو ایسی بات میں انہوں نے پھر اپنا فتوا علیحدہ دیا اسی لیے آج فقہ کی کتابیں پڑھیں تو بتایا جائے گا کہ امام ابو حنیفہ کا قول یہ ہے اور صاحبین کا قول یہ ہے جہاں بھی صاحبین کا قول کہا جائے گا کہ مراد امام محمد اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تو بعض اوقات پھر بعد والے فکہ نے امام صاحب کے قول پر فتوا دیا ہے اور بعض نے صاحبین کے قول پر فتوا دیا ہے یہ جب آگے چلیں گے نا تو یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے گی تو انہوں نے بعض مسائل میں ان سے اختلاف کیا اور یہی ان کی حقانیت کی دلیل ہے ورنہ تو آج لوگ کہتے ہیں کہ جی استاد کی ہر بات کو مان لیا انہوں نے چاہے اچھی تھی یا نہیں لیکن ان کی خدا خوفی کا حال دیکھیے ان کی تحقیق کا حال دیکھیے ان کے علمی مرتبے کا حال دیکھیے کہ باوجود اس کے کہ اس امام کے استاد ہیں لیکن جہاں ان کے سامنے کچھ اور ایسے دلائل آئے جو زیادہ مضبوط تھے زیادہ اقوا تھے کبھی کی بجائے اقوا تھے تو انہوں نے وہاں پر اپنے بات کے اوپر وہ جمے رہے اور انہوں نے فتوا اپنی بات پر کیا اور ان کا یہ اختلاف کرنا ایک علمی اختلاف ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اب ان کے آپس کے درمیان میں کوئی دشمنی شروع ہو گئی یا کوئی ایسی بات ہوئی ایک ہے فکر کا مسئلہ جب فکر کا مسئلہ لکھا جاتا ہے تو وہ احادیث کو سامنے رکھ کے قیامت تک جتنے لوگ آ رہے ہوتے ہیں نا ان سب کے لیے ایک بات ہوتی ہے تو اس لیے جو مستحب وقت کو دیکھنا تھا تو اس میں امام اللہ نے اسفار کا وقت لیا ٹھیک ہے نا رہی یہ بات کہ جی فجر پڑھ کے کچھ لوگوں کے سو جانے کی عادت ہے تو اگر کوئی آدمی سو جاتا ہے تو کوئی حرام کام نہیں ہے ایک آدمی مشقت والا کام کرتا ہے اس کو پتہ ہے کہ میں ایک کام ایسا کر رہا ہوں کہ میں دفتر جاؤں گا تو مجھے تو نیند آئے گی اور رات میں سو نہیں سکا میرا بچہ بیمار تھا فلاں تھا نیند بھی ضروری ہے ایسے بندے کے لیے تو اگر وہ سو جاتا ہے تو سونا حرام نہیں ہے رہی بات کہ اچھا کیا ہے تو اچھا یہ ہے کہ انسان سورج طلوع ہونے کے بعد اگر سوتا ہے تو بے شک سو لیکن کچھ لوگوں کے پاس وقت نہیں ہوتا تاہم بعض کتابوں میں آیا ہے روایات میں بھی ایک جگہ آیا ہے کہ جو آدمی فجر کے پاس سو جاتا ہے تو اس کی ذہانت جو ہوتی ہے نا یا اس کی جو یاداشت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے اس لیے آپ اکثر دیکھیں گے کہ فجر کے بعد جن لوگوں کو مستقل سونے کی عادت ہونا ان کو بھولنے کا مرد نسان کا مرد ہو جاتا ہے تو یہ تو ہے اچھا ایک بات ہے کہ اچھی کہ ایسی عادت اچھی ہے کہ فجر کے بعد نہ سوئے لیکن اگر ایک آدمی فرض کرو جی رات کو پہرا دیتا ہے ساری رات جاگا ایک بندہ اب آپ اس کے لیے لازم کر دیں کہ سورج دل ہونے کے بعد سونا ہے تو یہ اس کے لیے مشکل نہیں ہے یہ ایک آدمی رات کی شفٹ میں کام کر کے آیا ہے اور تھکا پڑا ہے اب وہ چاہتے ہیں جی میں فجر پڑھوں اور فجر پڑھ کے میں سو جاؤں کیونکہ مجھے اٹھ کے پھر کام کرنا ہے تو ایسی صورت میں اگر وہ آدمی فجر کے بعد سو جاتا ہے تو یہ اس کے لیے سو فیصد جائز ہے بہتر ہونا ایک اور چیز ہے اور جائز ہونا ایک اور ہے یہ ہر آدمی کے اپنے حالات پہ منظر ہے کہ کس آدمی کا کیا میں نے کئی لوگوں کو ایسا دیکھا ہے کہ رات ساری ڈیوٹی کی اور ان کو صبح گیارہ بجے اپنے بچوں کو پھر مدرسے اسکول سے لانا پڑتا ہے باہر ملکوں میں اب اگر اس کو کہیں کہ بھائی تم سورج طلوع ہونے کے بعد سویا کرو تو اس کی دو گھنٹے سے تین گھنٹے تک بھی نیند پوری نہیں ہوتی اب ایسا آدمی تو پھر کوئی کام نہیں کر سکے گا اپنے اپنے حالات تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ انسان فجر کی نماز پڑھنے کے بعد نہ سوئے سب اسلاف کا یہی عموماً معمول رہا ہے سورج شروع ہونے سے پہلے تو بالکل نہیں سونا چاہیے یہ بہتر عمل ہے مگر آپ اس کو حرام نہیں کہہ سکتے کسی کے لیے اگر کوئی سو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کی اپنی ضروریات ہیں